اپنے گھر میں ٹی وی تو ہوگا نا آپ لوگوں کے گھر میں کسی کے پاس نہ ہو تو ہم دلائیں گے پھر اسے ایسا یہودی اپنے گھر میں باندھ کے رکھا ہے پہنچ جاتے ہیں جی جادو ہو گیا میرے اوپر ٹونا ہو گیا تم نے سب سے بڑا جادوگر تو گھر میں بٹھائی ہے ٹی وی یہ ٹی وی نہیں ہے ٹی بی ہے ٹی بی جس کو لگ جاتی ہے کچھ نہیں بچتا اس کا کچھ نہیں کراچی میں ایک مفتی صاحب کے پاس فتوا پوچھا ایک شخص نے کہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا ساتھ میری جوان بیٹی دیکھ رہی تھی دونوں کا دماغ ختم ہوا اور پھر آسمان نے وہ منظر دیکھا جو نہ دیکھتا تو اچھا تھا باپ نے بیٹی کے ساتھ کالا کیا اس ٹی نے کیا بچایا ہے ہمارا کیا بچ گیا ہے اب کیبل نیٹورک اس سے بھی دو قدم آ گئے میں جاؤ لگتا نہیں کہ مسلمانوں کی گلیاں کوچوں میں جاؤ لگتے نہیں کہ مسلمانوں کے کوچے داڑھی سے ایسی نفرت ہے اتنی نفرت سے کرتے نہ خدا کی محبت تمہیں پیار کرتی یہی نفرت تم مسلمانوں کے قاتلوں سے کرتے یہی نفرت تم ان لوگوں سے کرتے جنہوں نے مسلمان ماؤں بہنوں کو بے حرمت کیا تھا صبح صبح کوئی کام ہو نہ ہو داڑھی مونڈنے کے لیے سب کے پاس فرصت ہے سب کے پاس استرا ہے سب کے پاس بلیڈ ہے تاکہ نبی کی سنت کا نشان چہرے پہ نہ رہے ہم آقا مدنی جیسے نہ لگے کہتے ہیں جی پھر داڑھی رکھ کے گناہ ہو جائے گا اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے اور ناچ رکھ کے بھی تو گناہ کرتے ہو اس کو بھی کٹوا دو جیسی ہو شیطان چاہتا نہیں ہے تمہاری شکل اولیاء جیسی ہو شیطان چاہتا نہیں ہے تمہاری شکل انبیاء جیسی ہو تمام انبیاء کی داڑھی تھی تمام صحابہ کی داڑھی تھی تمام اولیاء کی داڑھی تھی تمام اتقیا کی داڑھی تھی نبی نے ایک داڑھی مونڈا ہوا شخص دیکھا اپنا چہرہ پھیر لیا اور کہا ظالم تو نے خدا کی دی ہوئی شکل کو خراب کر دیا اس نے کہا میرے بادشاہ کسرا نے مجھے حکم دیا حضور نے کہا میرے بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے میں داڑھی رکھا کروں گا مجھے چھوٹی کرایا کروں گا کو مالوں گا اور مسلمانوں